ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجوز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدے پورے کیا کرو کیونکہ قول و قرار کی باس پرس ہونے والی ہے اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے یتیم کا مال نہ کھاؤ یتیم کے مال میں بدنیتی سے ہیر پھیر نہ کرو ان کے مال ان کی بلوغت سے پہلے صاف کر ڈالنے کے ناپا ارادوں سے بچو جس کی پرورش میں یتیم بچے ہوں اگر وہ خود مالدار ہے تب تو اسے ان یتیموں کے مال سے بالکل الگ رہنا چاہیے اور اگر وہ فقیر محتاج ہے تو خیر بقدر معروف کھا لے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تو تمہیں بہت کمزور دیکھ رہا ہوں اور تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو خود اپنے لیے چاہتا ہوں خبردار کبھی دو شخصوں کا والی نہ بننا اور نہ کبھی یتیم کے مال کا متولی بننا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وعدہ وفائی کیا کرو جو وعد وعید جو لین دین ہو جائے اس کی پاسبانی کرو اس کی بابت قیامت کے دن جواب دہی ہوگی ناپ تول میں کمی نہ کرو نہ پیمانہ پورا بھر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیز گھٹا کر کم نہ دو قسطاس کی دوسری قراعت قسطاس بھی ہے پھر حکم ہوتا ہے بغیر پاسنگ کی صحیح وزن بتلانے والی سیدھی ترازو سے بغیر ڈنڈی مارے تولا کرو دونوں جہان میں تم سب کے لیے یہی بہتری ہے دنیا میں بھی یہ تمہارے بیوپار کی رونق ہے اور آخرت میں بھی یہ تمہارے عذاب سے چھٹکارے کی دلیل ہے ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے تاجرو تمہیں ان دو چیزوں کو سونپا گیا ہے جن کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ برباد ہو گئے یعنی ناپ تول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی حرام پر قدرت رکھتے ہوئے صرف اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے یہ روایت تفسیر میں جدید میں ہے